وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه اور ہم نے ان کے پیچھے ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے آگے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت تھی اور نور اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار فاسق ہیں سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے انجیل کی چند ایک خصوصیات انبیاء بنی اسرائیل کے پیچھے ہم عیسیٰ علیہ السلام نبی کو لائے جو تورات پر ایمان رکھتے تھے اس کے احکام کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرتے تھے ہم نے انہیں بھی اپنی کتاب انجیل دی جس میں حق کی ہدایت تھی اور شبہات اور مشکلات کی توضیح تھی اور اگلی اللہ کی کتابوں کی موافقت تھی ہاں چند مسائل جن میں یہودی مختلف تھے ان کے صاف فیصلے اس میں موجود تھے جیسے قرآن میں اور جگہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے اے بنی اسرائیل بعض وہ چیزیں حلال کروں گا جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں اسی لیے علماء کا مشہور مقولہ ہے کہ انجیل نے تورات کے بعض احکام منسوخ کر دیے ہیں انجیل سے پارسا لوگوں کی رہنمائی اور واض و پند ہوتی تھی کہ وہ نیکی کی طرف رغبت کریں اور برائی سے بچیں اہل الانجیل بھی پڑھا گیا ہے اس صورت میں ولیحکم میں لام کئی کے معنی میں ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اس لیے دی تھی کہ وہ اپنے زمانے کے اپنے ماننے والوں کو اسی کے مطابق چلائیں اور اگر اسلام کو امر کا لام سمجھا جائے اور مشہور قرأت والیحکم پڑھی جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ انہیں چاہیے کہ انجیل کے کل احکام پر ایمان لائیں اور اسی کے مطابق حکم کریں جیسے اور آیت میں ہے یا اہل الکلم اللہ شعیع یعنی اے اہل کتاب جب تک تم تورات و انجیل پر اور جو کچھ اللہ کی طرف سے اترا ہے اس پر قائم نہ ہو تو تم کسی چیز پر نہیں ہو اور آیت میں ہے اللہ ددین اور رسول النبی العمی الآ یعنی جو لوگ اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری کرتے ہیں جن کی صفت اپنے ہاں تورات میں لکھی ہوئی پاتے ہیں وہ لوگ جو کتاب اللہ اور اپنے نبی کے فرمان کے مطابق حکم نہ کریں وہ اطاعت اللہ تعالیٰ سے خارج حق کے تاریخ اور باطل کے عامل ہیں یہ آیت نصرانیوں کے حق میں ہے روش آیت سے بھی یہ ظاہر ہے اور پہلے بیان بھی گزر چکا ہے